قل يا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محترم سامعين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اس پورے آل عمران کی بڑی مشہور آئے کہی گئی ہے کل ان کن کن تو حبور اللہ جس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ سلاد سلام کی اطاعت و فرما برداری کو محبت کا سبب قرار دیا ہے نبی سے محبت اللہ سے محبت کا کی علامت سب سے بڑی علامت اطاعت رسول علی نبی قرار دیا گیا ہے اس لیے بات اہل آیت کو آیت امتحان کہتی ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا نبی سے محبت کا دعویٰ کیا تو رب العالمین نے قرآن پاک پورے عالمان کی آیت نمبر اکتیس جو ہم نے یہاں حضرات کے سامنے پڑھی اس کو نازل کیا اور اعلان کیا کل اللہ اب تب اونی پھر لکم رکم غفور رحیم اے نبی ان سے کہہ دے اگر اب لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی اور ہے بد کرنی میری اتباع کرو میری پیروی کرو تب اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ پور رحیم اور بڑا مہربان ہے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اصل میں ایمان دل رسول کی علامت و نشانی ہے نبی کی دل کس کے دل میں نبی کی محبت اور کس کا ایمان درست ہے اس کی علامت اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول اللہ فت میری اتباع کرو تب اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول کر کے اس کے عبد تم سے محبت کرے گا بغیر اطاعت رسول اور اتباع نبی کی محبت سچی نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ رب العالمین اے قرآن میں اور نبی علیہ السلاۃ السلام نے احادیث میں محبت رسول کو ایمان کا عظیم ترین جز اور عظیم ترین علامت اور شرط قرار دی ہے نبی علیہ اللہ خان شاخ ہیں دی ہے لا لال احدكم حتى اكون اکونا اليه من والده وولده والناس ورنہ اے لوگ یاد احب لال من والده وولده والناس ورنا اللہ کی قسم اے کلمہ پڑھنے والوں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے نزدیک میں اس کے ماں اس کی اولاد اس کے اہل ویال ماں باپ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں آ نہ جائے تمام کائنات کی ہر ہر چیز کی محبت پر یہاں تک کہ جب نبی رہے سراسام حدیث بیان کی کہ لوگوں جب تک تم میں سے کوئی انسان اپنے ماں باپ اپنے اہل ویان اپنی بیوی بچی اپنے اولاد سے زیادہ بھی ہماری محبت نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہو سکتا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کھڑے کہا یا رسول اللہ انت انت کوئی نہیں آ رہے بھی آج یقیناً میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں اولاد سے زیادہ محبوب ہیں اللہ نفسی لیکن یا رسول اللہ جان تو جان ہے جان سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہو سکتی اللہ رسول نے ساتھ نمایا اے عمر اللہ کی قسم جیسے تو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسی طرح جب تک جان اپنی جان سے بھی زیادہ ہم سے محبت نہیں کرے گا مومن نہیں ہو سکتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ جان سے بھی زیادہ محبت نبی ایمان کے لیے شرط ہے عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں اسی وقت سے میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں جب حضرت عمر فاروق نے کہا اس وقت اللہ رسول نے فرمایا الان یا عمر اے عمر واقعی اب تم مومن بنی میرے بھائیوں نبی علیہ السلام شام کی محبت کا مقام مرتبہ ہے لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھے گا نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت یا اللہ اس کے رسول کی محبت جو کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب کرنا ایمان کی شرط ہے وہ نبی اللہ اس کے رسول کی محبت تین چیزوں کے مجموعے کے بعد حاصل ہوتی ہے نمبر ایک محبت اللہ و رسول نمبر دو محبت اللہ و رسول نمبر تین محبت ما ماںب اللہ و رسول تین چیزوں کے مجموعہ تین چیزیں اگر ہمارا ہمیں حاصل ہو گئی تب خود رسول مکمل ہوتا ہے نمبر ایک اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت بغالب ہو جیسے ابھی آپ حضرات کو سنا نمبر دو وہ بمائی بہ اللہ رسول اسی طرح سے نبی کی محبت اللہ کی محبت غالب نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ بمئی یوحبح اللہ رسول جن لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں جب تک ان لوگوں کی محبت ہماری دل میں کائنات کی ساری چیزوں کی محبت بغیر میں نہ آ جائے تب بھی تب تک انسان مومن نہیں ہو سکتا یہ چیز یاد رکھیے گا اللہ اس رسول کی محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ اس کے رسول جن سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دل میں نہ آ جائے مثال کے طور پر المان والوں سے محبت صحابہ سے محبت علماء سے محبت حکام سے محبت اپنے دیندار بھائیوں سے محبت نبی علیہ اسلام نے ساتھ فمن رہا احبان اب ہوں اے لوگوں جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا اس نے ہم سے محبت کیا اور جس نے ہمارے صحابہ سے نفرت کیا اس نے ہم سے نفرت کیا تو میرے بھائیوں محبت الہی اور محبت محبت رسول کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ جن لوگوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں ان سے بھی ہمارے ہمیں محبت ہونی چاہیے نمبر تین وہ اللہ رسول ایک کلما کو ایک مسلمان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جن سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں ابھی بھی تیس محبت ضروری ہے محبت رسول کے لیے وہ ایک تو کیا ہے وہ کما ہوا رسول اللہ اس کے رسول جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے اللہ سے محبت رسول سے محبت ان لوگوں کی محبت ان لوگوں سے محبت جس سے اللہ اس کے رسول محبت رکھتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی محبت ہو ان چیزوں سے بھی محبت ہو جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں ان تاثیر چیزوں کے مجموعے کا نام خود سے رسول ہے آج کے خدرے میں دیکھنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں ہمارے نبی کو کیا چیزیں پسند تھیں ہمارے نبی جن چیزوں سے محبت کرتے تھے ہمارے نبی جن چیزوں سے محبت کرتے تھے اللہ اللہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان چیزوں سے محبت کرنا بھی محبت رسول کے لیے شرط ہے آئیں سے دو چیزیں ملاحظہ کریں جو نبی علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ پسند تھے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر بس دین اور دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز سے محبت تھی وہ نماز اور ہمیں حق نماز سے محبت ہے لیکن ہفتے میں ایک ہندی سے اس سے محبت پوری نہیں ہوگی نماز سے محبت آج ہمارے دلوں میں دنیا کی ساری محبتیں موجود ہیں نماز سے محبت کی رمضان کے ایک مہینہ اور ہفتے میں ایک دن اللہ اکبر اور محبت سے کون سا نبی رہی شراب خراب اللہ کا شاخ فرمایا اے لوگ خود لیا جن دنیا کو اکیلے وہ امتسا وہ جڑی لو ایسی شراب اے لوگ دنیا کی دو چیزیں دنیاوی چیزوں میں سب سے زیادہ مجھے دو چیزیں محبوب نمبر ایک انسا عورتیں نمبر دو اقدی خوشبو یہ دنیاوی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب عورتوں سے بچیوں سے ماںوں سے خالوں سے بیویوں سے اللہ کے نبی رہے خراب شام کو عورتیں سے بڑی محبت تھی کیوں اس نبی علیہ سراف اسلام سے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ مقبول ترین مخلوق لوگوں کے نزدیک عورتیں نبی نے بالکل بخش کیا وما اور کا اللہ رحمت عالمی آپ نے ساتھ نمایا خود سے دنیا کو تمہاری دنیاوی چیزوں میں ہمیں دو چیزیں بڑی محبوب ایک تو خوشبو اور نمبر دو عورت آپ نے فرمایا لیکن لیکن تو عینی جس کلا لیکن دینی چیزوں میں یا دنیاوی چیزوں میں سب سے زیادہ میری محبت کی گئی اسی لیے وہ قرت عینی سے میرے دل و دماغ کی ساری پریشانیاں ساری الجھنیں سارا ٹینشن ساری مشکلات ان تمام بے قراری بے چینی ان تمام چیزوں کا علاج اللہ نے میری نماز میں رکھا سکون جو ملتا ہے اللہ اکبر اطمینان قلب جو ہوتا ہے وہ نماز ہے اسی لیے نبی علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا عمر مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی کانا حق الصلاۃ الى رسول وسلم اما دام علیہ اے لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت اس نماز سے ہوتی تھی جس نماز کی پابندی کی جائے ایک دن پڑھ کے چھوڑ نہ دیا جائے رمضان میں پڑھ کر کے گیارہ مہینے کے لیے طلاق نہ دے دی جائے چھوڑ دیا انسان نماز کو ہفتے میں کے وقت آیا اور پھر ہفتے بھر کے لیے نماز طرح کر دیا یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں احب صلاح تیر اللہ ادم نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے پیاری نماز جو بڑی بات پابندی کے ساتھ پڑھی جائے نمبر دو نبی علیہ السلام کو جن نمازوں سے بڑی محبت تھی وہ سنت فجر ہے کاش کی ہم مسلمان ہیں اذان ہوتے ہی اٹھ جاتے فجر سے پہلے اٹھ جائیں وضو کریں تیار ہوں مسجد میں آئیں یا اپنے گھر میں اذان سننے کے بعد دو رکعت سنت فجر پکڑی جائے یہ دو رکاس ذرا سوچو ایک مسلمان اٹھا مومن الحمد للہ احیانا بعدما اماتنا وہ لئی پڑھا وضو پڑھا اور اپنے دن کی ابتدا دو کا نماز سے شروع کرنا کتنی خیر و برکت کی چیز تھی اسی لیے نبی رہے شاخ رمایا اے لوگ لہو ما حق من تنیا جمین اے لوگ پوری کائنات کی دولت پوری کائنات کا مر پوری کائنات کا خزانہ مجھے دے دیا جائے تو اللہ کی قسم اس پوری کائنات کے خزانے سے زیادہ میری نزدیک دو رکعت نماز فجر کی سنت ہے یہ ہے میرے بھائی نماز فجر کا مقام نمبر تین جن نمازوں سے نبی رحم خان کو بڑی محبت تھی وہ تھی ظہر کے پہلے چار رکعت سنت نبی خان ساتھ سماتے ہیں بہادر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کان یو سلی ہے نبی علیہ السلام کان یو سلی قبر سوہر اربار سوہر سے پہلے چار رکعت کا ہے تمام نبی علیہ السلام بہت زیادہ کیا کرتے تھے بڑی پابندی سے پڑھتے پوچھا گیا رسول اللہ یہ چار رکعت اتنی پابندی سے کیوں پڑھتے ہیں اللہ سے فرمایا اتنا سا تم تفتہ ابواب السما امر صالح تمہیں معلوم نہیں ہے زوال ہوتے ہی اللہ تعالی رحمت کے دروازے آسمان سے ہو جائے بہت اور ہم دیکھیں گے جماعت کا وقت ہوگا تو جائیں گے رو کیے رکو مل جائے گا میرے بھائی نبی علیہ السلام کس چیزوں سے محبت کرتے اے لوگوں اتنا لوگ فریہ اب واقعی فریہ امن اور کما کار پتم اے لوگوں رحمت کے دروازے سوال ہوتے ہی کھول دیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ رحمت کا دروازہ کھلے تو کوئی نہ کوئی میرا نیک عمل اس دروازے سے رب کے پاس پہنچ جائے اس لیے میں چار رکعت سنتے زہر پڑھ چار رکعت کہا کرتا ہوں اسی طرح سے میرے بھائیوں نبی علیہ سلاد و سلام کے نزدیک محبوب اعمال میں سے ایک بڑا عمل روزہ ہے ایک نفلی روزہ ہوتا ہے فرضی روزہ رمضان میں ہم نے رکھ لیا لیکن نفلی روزہ جو ہے سال بھر رکھنا پیر کا جمعرات کا اللہ اکبر اس ایام بیچ کے ان تمام روزوں کا ہے تمام نبی علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ پسند تھا چنا حدیث کے اندر آتا ہے صحیح حین کی روایت صحیح مسلم کی روایت نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تین کے دن جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ دنوں کو چھوڑ دیتے لیکن تین اور جمعرات کا روزہ بڑی پابندی سے رکھتے ہیں اللہ کو ساتھ فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں دو دن یہی ہفتے میں ہیں جو بندوں کے آمار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو رب مجھے دیکھے کہ میں اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں نقلی روزوں کا اہتمام کروں اسی طرح سے نبی علیہ شراح و سلام کو جو بڑی چیزیں محبوب تھیں ان میں ایک تلاوت قرآن سے میرے بھائیوں آج وہ بھائی نے واٹسپ نے ان تمام چیزوں نے ہمیں اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا کہ رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے بڑی دشوار ہو گئی بہت مشکل ہو گئی جب یہ رہی سراسام کا فرمان ہو من سر رہو من سر رہو تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ اپنا محبوب بنا لے بھی اسے اپنا محبوب بنا لے تو اسے چاہیے کہ قرآن کھول کر کے دیکھ کر کے ذرا تلاوت کیا کرے قرآن ہاتھ میں پکڑو قرآن ہاتھ میں لو مصحف ہاتھ میں لو اور دیکھ کر کے تلاوت کرنے میں جو خوشو خوب تدبر اور تفکر حاصل ہوتا ہے کسی اور موقع پر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے نبی علیہ و سنت قرآن کی تلاوت پسند کرتے اور کبھی کبھی کہتے بھائی ذرا تم قرآن پڑھو میں سن لوں اللہ اکبر کتنی عجیب سی بات قرآن پڑھنا بھی پسند تھا آپ کو اور قرآن کا سننا بھی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا اسی لیے نبی رہا پراشن بخاری و مسلم کی روایت آپ ساتھ میں اے ذرا قرآن کی کچھ آیا تلاوت کرو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج تم پڑھو میں تیری تلاوت قرآن نبی علیہ سنا تو سنم کی نماز پڑھائے اپنے گھر میں چلے گئے حضرت عائشہ مسجد میں رہ گئی ہے آپ انتظار کریں عائشہ اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی عائشہ آج آتی ہی نہیں نبی علیہ السلام انتظار کر کے حضرت عائشہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے جیسے مسجد کے شہر میں گئے حضرت عائشہ آ رہی تھی آگے پوچھا یا عائشہ تو وہیں نہ کھل تھی عائشہ کہاں تھی یا رسول اللہ معذرت چاہتی ہوں میں سلام پھیرنے کے بعد اب ہمیں معلوم تھا کہ آپ میرا انتظار کرتے ہوں گے گھر میں میں آنا چاہتی تھی لیکن جب چلنے لگی نکلنے لگی تو دیکھا ایک کوئی انسان کراوت قرآن کر رہا اتنا مزہ آ رہا تھا اتنی اچھی آواز اتنی اچھی کراس تھی میں کھڑی ہو کر کے سننے لگی ابھی یاد آیا میں بھاگ کر کے آپ کے لیے چلی آ رہی ہوں اللہ سے تلاوت قرآن سنیں گے ابھی ہاں، اللہ ہو کر نبی رہے تو شام آئے جہاں تلاوت قرآن ہو رہی تھی کھڑے ہو گئے اور قرآن کرنے والے اللہ حارثہ تھے نبی رہی تھے نبی رہی و سنات ایک قرآن تلاوت قرآن کر رہا ہے کھڑے ہو کر کے سننے لگے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی رب تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے کہ میرے امت میں ایک نوجوان کو ایسا تم نے تلاوت قرآن کا ملکہ دیا کہ تیرا نبی بھی کھڑے ہو کر کے سننا پسند کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق میں سے فرمائے امر کو لہٰذا وہاں سب اللہ بالکل دم دوں تو بولے الحمد للہ وقفا سلام اللہ اما با میرے بھائی نبی علیہ السلام شام کو جو چیزیں بڑی پسند تھی محبوب تھی اور انہیں چیزوں سے ہم محبت کریں گے تبھی محبت رسول مکمل ہوگی کیوں ہم نے بتایا محبت رسول کے لیے تین چیزوں کا مجموعہ تین چیزیں اکٹھا ہونا ضروری ہے اللہ اس کے رسول سے بھی محبت اور اللہ اس کے رسول جن بندوں سے محبت کریں ان سے بھی محبت وہ خوب کو اللہ نمبر تین ان چیزوں سے بھی محبت جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول محبت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول جن اعمال سے محبت کرتے تھے ان کا تذکرہ کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ رسول نے ساتھ مایا لوگو مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی بڑی یا ذکر تصویر ایمان والو صرف ذکر ہی نہ کرو بلکہ خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یا یہ آ منس کروں ذکر تصاؤ اور سب گا انسان کو چاہیے کہ صبح خاص طور سے صبح اور شام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے میرے بھائیوں کبھی یہ دونوں اوقات جو ہے صبح شام کے خصوصیت کے ساتھ الہی کا خیال رکھو اور نبی یہ رہی صبح شام نے سب سے محبوب میں ہمیں جو ذکر میں پسند ہے وہ ہے سبحان اللہ ولا الا واللہ اکبر اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے سانس روایا احب الکلام اللہ اربا اے لوگوں انسان اپنی زبان سے بڑے محبوب کلمے نکالتا ہے ذکر کرتا ہے لیکن چار کلمات مومن اپنی زبان سے ایسا کہتا ہے ان سے زیادہ محبوب اللہ اللہ کا ان سے زیادہ محبوب کوئی اور کلمہ ہو ہی نہیں سکتا پوچھا گیا رسول اللہ کیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو کہنے کی توفیق نصیب فرمائے بلکہ اللہ کے رسول نے احساس فرمایا اے لوگوں سنو سورج طلوع ہونے کے بعد ہم اور تم ہزاروں نیکیاں کرتے ہیں ہزاروں اچھے عمل کرتے ہیں بہت سارے اجر و سواب کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری ہمارے سہارا کرتے ہیں لیکن اللہ کی کسم احب ترا کر رہی شخص لیکن پورے دن میں سب سے زیادہ مجھے جو محبوب عمل ہے فرائض کے بعد وہ یہ ہے کہ میرے رب ہمیں توفیق دے اور میں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لوں میرے بھائیوں صرف زبان ہلانے کی دیری ہے تھوڑی سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان تمام چیزوں کی برکت سے ہم اللہ کے بھی محبوب اور نبی کے بھی محبوب بن جائیں گے اور نبی کی سچی محبت ہمارے دل میں حاصل ہو جائے کیوں ہم نے وہ کرما پڑھا جو ہمارے نبی کو محبوب ہم نے وہ کرما پڑھا جو ہمارے خالق اور مالک کو محبوب ہے اور اللہ اس کے رسول کے محبوب کرموں کو ہم پڑھیں گے تو ان کی برکت سے ہم بھی محبوب راہی اور محبوب رسول ہو جائیں گے اسی طرح سے میرے بھائیوں نبی اور شام کو جو بڑے احمد محبوب تھے اس میں اچھے اخلاق ہیں آپ نے اے لوگوں اے لوگ لے کیا احسنا تم اخلاق کر میرے کرما پر تمہارے امتیوں ہم سب سے محبت کرتے ہیں سب سے محبت مجھے ہے ہمیں کسی سے نفرت نہیں لیکن تم نے سب سے زیادہ محبت میری اس امتی کے لیے ہے جو میرا امتی سب سے اچھے اخلاق ابارا اللہ تعالیٰ ہم سب ہم سب کے اخلاق کو اچھا بنا دے نبی سراط اسلام ایک موقع میرے ساتھ ہمایا موج میں تبرانی فرمائے دس نیک کام بیان کیے اور انہیں آپ نے ساتھ مانا اے لوگوں اچھے اخلاق میں سے ایک اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام اس کے دکھ میں درد میں تکلیف میں پریشانی میں آپ اس کا حصہ بتا رہے ہیں یہ سب سے زیادہ بندہ مجھے بھی محبوب ہے میرے خالی کو بھی محبوب پھر آپ نے ساتھ سمایا والا ماں حاجتی احب جی من ان کے اگر کسی مسلمان بھائی کے مدد کے لیے میرا کوئی امتی چند قدم چل کر کے آدھے گھنٹہ بھی اس کا ساتھ دے دیا تاکہ مسلمان بھائی کی پریشانی دور ہو جائے اللہ کی قسم اپنے مسلمان بھائی کی خدمت اس کی وہ شیرا پڑھنے کے لیے اگر کوئی آدھا گھنٹہ کا بھی انتظار نکل گیا تو میرے نزدیک میری اس مسجد میں ایک مہینے کے اعتکاف کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ساری چیزیں نصیب ہو اسی طرح سے نبی کو جو محبوب تھی میرے بھائیوں وہ سکھ ہے سچی باتیں کرنا آپ نے ساتھ سمایا سے اے لوگوں مجھے سب سے زیادہ وہ آدمی پسند ہے جو سب سے زیادہ سچا ہو اسی طرح سے نبی علیہ پر شام کو پسند علم اور اناج علم اور اناج کا مطلب یہ ہے ہو اللہ رسول ہو علم اور اناج اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں مجھے بڑے پسند ہے ایک علم دوسرا آنا علم کیا ہے کوئی معاملہ آ جائے تو جذبات پیش کے بجائے پیش کام لینے کے بجائے ذرا سوچ سمجھ تحمل گٹباری ہے اور صبر سے لیا جائے اور کسی چیز میں جلد بازی نہ کی جائے یہ چیز اللہ کے علیہ وسلم کو ارادہ پسند تھی نبی علیہ السلام کو ایک بڑی چیز پسند ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں رب سے دعا کرو جنہیں سجرے ہیں خدوا ہو رہا ہے جامع مسجد ہے اللہ رب العالمین دعا کو سب کے لیے قبول کر کتنی بڑی چیز ہے اللہ اکبر ہے مسلم احمد بن حمل کی روایت جبرائیل امین آتے ہیں کہتے ہیں یا علیہ سنگم آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے آپ کے ذرا بتائیں آج تک جب سے آپ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کو ستایا ہے جنہوں نے آپ کو گالی دی ہے جنہوں نے آپ کے راستے میں کاٹے بچھائے ہیں جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں جنہوں نے آپ کے دندر مبارک کو شہید کیا ہے جس نے آپ کے دل کو کسی بھی طرح دکھایا ہے ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دردناک دوں کیوں انہوں نے مجھے غصہ دلایا میرے پیارے نبی کو تکلیف دے آپ کیا چاہتے ہیں راضی ہے اگر آپ ہاں کر دیں تو اللہ ایسے لوگوں کو آج ہی دردناک سزا دے اللہ کو یہ فرمایا نہیں میں تو پسند کرتا ہوں اللہ میرے ان امتیوں کے لیے جنہوں نے زندگی بھر مجھے بتایا تکلیف دیا ان کے لیے توبہ اور احمد کا دروازہ کھول دے یہ ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی دو فکر اسی طرح سے میرے بھائیوں دین کے ہر کام میں شام کو بہت زیادہ پسند تھا مسلمانوں کی مشکلات قوم و ملت قوم اور وطن کے لیے جو مشکلات ہوں ان کے حل کرنے ایسے معاملات میں اجتماعیت الفت محبت کے ساتھ مل کر کے دوسرے کو کی مدد کرنا اور مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنا یہ ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا بہت سارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب عمل کے توفیق اس فی الحال عالمین ہم نے جو بیمار ہو سے کلیہ کا جو مضبوط ہے ان کے قرض کو ادا کرا جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے جو بیمار ہو شکایت کلیہ کا فی الحال عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان انصار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر گناہ ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ دور کر بچا ہے الحال عالمین ان سے وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا کو ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو الحال عالمین خصوصاً جس شہر میں رہتے ملک شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شہد سلطان فیض اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ بچا لے ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھنا قوم اور وطن کا خیر ہو اور ہر ایسے چیزوں سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت و ملت کا نقصان ہو قوم اور وطن کا خسارا فوجی باطل کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہے ان کی مدد فرما باطل کو شکست فرما رب العالمین دنیا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو اب و امان کا گہوارہ بنا دے حق کو غالب کر دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی شان ان کی مان ان کی عزت ان کی عزت ان کی عزمت کی حفاظت فرما اللہ مغفر والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تعالى اکبر